بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سب حسب ربک الاعلا اپنے رب کے نام کی تسبیح کر جو سب سے بلند ہے اللہ بھی خالاقا فسوا وہ ادا جس نے پیدا کیا اور برابر کیا درست بنایا ولدی قدارا فہدا اور وہ جس نے اندازہ مقرر کیا پھر ہدایت دی والذی اخرج المرعا اور وہ جس نے چارہ اگایا فجعلہ غثاء احوا سو اس نے اسے سیاہ کوڑا بنا دیا سنقرئک فلا تنسا ہم انقریب تجھے پڑھائیں گے کہ تو نہیں بھولے گا الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ نے چاہا انہو یعلم الجہر وما یخفا یقیناً وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اور ہم تجھے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے فَذَكِّرْ اِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى سو نصیحت کر اگر نصیحت فائدہ دے سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى عن قریب وہ آدمی نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى اور اس سے علیحدہ رہے گا وہ جو بڑا بدبخت ہے اللہ یسلن نار القبرا جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا تم ملا یمو تفیحا ولا یحیا پھر نہ وہ اس میں مرے گا نہ زندہ رہے گا قد افلح من تزکا یقینا وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا ودا کا رسم ربی ہی فصل اور اس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا اور نماز پڑھی بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو والآخرت خیر و ابقا حالانکہ آخرت زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے ان یقینا یہ بات پہلے صحیفوں میں ہے صحف ابراہیم و موسا ابراہیم اور موسا کے صحیفوں میں